آواز آ گئی جی جی بتایا یہ جائے گا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کا سب اللہ تعالی کے لیے ہے اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے ٹھیک ہے اور وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے سب نے لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کی طرف جانا ہے پھر اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ جو قرآن پاک ہے یہ اس کی کیا حیثیت کیا ہے یہ ایک تو نصیحت ہے ٹھیک ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے ٹھیک ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت کا سامان ہے یعنی دیکھیں یہ قرآن پاک کی ایک ایک قسم کی وہ کی جا رہی ہے یعنی ڈیفینیشن کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کیا ہے کہ ایک تو نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے دلوں کے اندر جو جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کے لیے شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے ٹھیک ہے مومنین کے لیے تو ایسی کہ ہماری ہر بیماری روحانی بیماری کا علاج قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اس کو صرف ڈھونڈنے کی بات ہوتی ہے کہ کہاں سے کیا چیز نکل رہی ہے کس کا علاج کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا تو یہ ایک اس میں بتایا جائے گا آگے یہ بھی بتایا جائے گا جو کچھ بھی ہونا ہے یہ کس جائے گا یعنی مشرقین سے سوال کی آواز آ رہی ہے جی وائس اوکے ہے وائس اوکے ہے نور ایمان بھائی وائس اوکے ٹھیک جی یہ بتایا جائے گا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسک نازل کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا تھا کہ بعض لوگ اس کو کیا کر لیتے تھے عرب کے مشرقین عرب کے مشرقین یہ کرتے تھے کہ مختلف جانوروں کو بتوں کے نام پر کر کے ان کو کہتے تھے بس یہ کیا ہو گیا حرام ہو گیا ہمارے لیے یہ حرام ہو گئے ان کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہی نہیں ہے ان کو کھلا چھوڑ دو ٹھیک ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہو گیا کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کسی فلاں چیز کے نام کے فلاں بندے کے نام پہ فلاں پیر صاحب کے نام کے اوپر کہتے ہیں جی یہ اس کو چھوڑ دیا اب اس جانور کو نہ کھانا ہے نہ کچھ کرنا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا چھیڑنا ہی نہیں ہے اس کو یہ آج کل بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے مسلمان بھی ایسے کام کرتے ہیں تو عرب کے مشتقین یہ کام کیا کرتے تھے کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کے اپنے اوپر ان کو حرام کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ایک چیز یہ بتائی جائے گی کہ تم جو یہ چیزیں کرتے ہو کہ بانس کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہو بانس کو حرام کر لیتے ہو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی کیا یہ چیز دیکھیں حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہیں جیسا کہ اگر ایک حرام چیز ہے آپ خدا نخواستہ ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ کیا ہے یہ حلال ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے لیکن ایک چیز حلال ہو اور اس کو بندہ حرام کہنا شروع کر دے یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ حلال کو حرام کرنے والے ہم لوگ کون ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا یہ قسم کا گویا کے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ کرنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے یہ تو یہ پورا کا پورا اس کے اندر بتایا جائے گا اب آ جائیے اس کے اس کی طرف جو ترجمہ ہے اور ساری وہ چیزیں دیکھیں وہ لو لو کا مطلب لو کا ترجمہ جو ہم کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جی ولو لکل اگر جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا وہ لو کے لیے ہم کہتے ہیں لو دیکھیں اب سیگے آ رہے ہیں سلامت کون سیگا ہوگا وائس بریک ہو رہی ہے وائس بریک ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیے وائس بریک ہو رہی ہے اوکے ہے جی نور ایمان بھائی اچھا کتنے ساتھی بیٹھے ہوئے جو سرف والے ساتھی ہیں ہاں سلامت کون سیگا ہوگا واحد مونس غائب ٹھیک ہے نا ذالا مت بتایا تھا نا کہ تا ساکن لگائی جائے گی تا ساکن لگائی جائے گی ٹھیک ہے تو تا ساکن لگے گی تو یہ کیا آ جائے گی واحد مونس غائب کے لیے ٹھیک ہے تو نفس یہ بھی سنتے جائیے نفس کیا ہوتا ہے نفس یہ مونس سمائی ہے نفس مونس سمائی سمائی سے مراد ہے کہ عرب اس کو مونس پڑھتے ہیں عرب اس کو کیا کہتے ہیں مونس کہتے ہیں نفس کو تو جب اس کو نفس کو مونس کہتے ہیں تو آگے ضلع کا لفظ آیا واحد مونس غائب کا ٹھیک ہے نا آہستہ آہستہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں اسی لیے سب کے سبق میں چھٹی نہیں کرنی لکل نفس ان ضلع ضلع سے ظلم کیا ٹھیک ہے لف تدت ٹھیک ہے نا لف تدت یہ کیا نا افتدت افتدت کون سا سیگا ہوگا افتدت کون سا سیگا ہوگا سیگا کون سا ہوگا اس طرح کون سیگا ہوگا آواز آ گئی ہوں ٹھیک ہے نا افتدت یہ کیا واحد مونس غائب کا افتدت کیا ہوگا واحد مونس غائب کا تعلیل ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر یا تھی یا ٹھیک ہے نا یا گر گئی یہ ناقص کا اصل میں سیکھا ہے ٹھیک ہے ناقص کا سیکھا ہے تو یا گر جائے گی وہ تعلیم اشارہ جب پڑھیں گے تو اس طرح لیکن آپ نے تا مونس تا ساکن سے آپ نے پہچاننا ہے یہ کیا ہو جائے گا واحد مونس واحد ٹھیک ہے نا تو اجتانا بد کی طرح یہ تھا تدا یت تھا تدا یت تھا ٹھیک ہے پھر اس کے اندر قانون لگتے ہیں آگے چل کے وہ ہو جاتا ہے باقی ساتھیوں نے پریشان نہیں ہونا جن کو سیکھوں کی سمجھ نہ تو تو یہ کیا قرآن پاک میں کیا شروع ہو گیا خیر کوئی بات نہیں جو جن کو وہ ہے جن سر پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ سب کا اجرا ہوگا اور جو ویسے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے ویسے ہی وہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے اثر نداما ندامت سے مراد کیا اثر روح سے مراد کیا چھپانا اثر روح سے کیا مراد ہے چھپانا سر کا کیا مطلب کہتے ہیں سر راز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور عذاب سے لما راؤل عذاب راؤ اصل میں تھا راؤ تھا راؤ دیکھنا عذاب کے مطلب یعنی راؤ راؤ کون سی ہوگا جمع مذکر غائب کا جمع مذکر غائب لیکن واؤ کے اوپر تو جمع آ رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے جو ہے یہ بھی قانون لگے گا اس وجہ سے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے جیسے زرا بو تھا نا زرا بو جمع مذکر غائب کا سیکھا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا وہ کزیا کزیا کون سا سیگا ہو جائے گا کزیا سیگا آ جائے گا مجھول کا ٹھیک ہے کون سی آیت چل رہی ہے یہ بھی جیسے یعنی ففٹی فور آیت ہے ففٹی فور آیت ففٹی فور ٹھیک ہے نا ففٹی فور آئے ترجمہ دیکھیے ولو ان نفس ظلمت ٹھیک ہے ولو ان الارض ثلامت بھی ٹھیک ہے ولو کہ اگر ہر وہ نفس جس نے ظلم کیا ٹھیک ہے نا ہر وہ نفس جس نے ظلم کیا وہ کیا کر لیتی ہے اور جس جس شخص نے یعنی جس سے نفس سے جس جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ٹھیک ہے وہ کیا کر لے ظلم ظلمت معافی لب تدت بھی ٹھیک ہے کیا کر دے اس کے پاس روئے زمین کی سا کر دے اس کو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے لفتدت فدیا دے دے فدیا کیا ہوتا ہے یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ کرنا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا تو ہر وہ جان جس جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا ٹھیک ہے اور وہ کیا کریں گے ٹھیک ہے اثر الندام اثر الندام لما رول عذاب ٹھیک ہے جب وہ اپنے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے ٹھیک ہے چھپانے وقوضیا بئی اور ان کے درمیان فیصلہ ہوگا بالکش انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جا, ظلم نہیں یوں تھا ٹھیک ہے نا یعنی ما فی الارض اگر ہو جائے ہر شخص کے لیے کچھ زمین میں ہے ٹھیک ہے نا ہر وہ شخص جس نے اپنے اوپر ظلم کیا اس کے لیے ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے ٹھیک ہے نا یعنی جو کچھ ہوئے زمین کی ساری دولت ہے لفت عدت بھی وہ کیا کرے اس کو لفت تدت بھی تو اس کو فدیا کر کے اپنی جان چھڑانا چاہے گا فدیا کر کے اپنی جان چھڑانا چاہے گا وہ اثر اور ندامت کو چھپائیں گے وہ لوگ کب لما راول عذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے وہ کُز بین اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالکش انصاف کے ساتھ وہ لا یظلمون اور ان پر ذرا بھی ظلم یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ظلم نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ترجمہ سمجھ آ گیا آسان ہے نا اب تو یہ ایشو کوئی وہ نہیں ہوگا آگے چلیے اللہ ان والارض اللہ ان للہ یاد رکھو ان اللہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ٹھیک ہے ان نواد اللہ حق ٹھیک ہے یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے ولا کن اکثر اکثر لا المون لیکن اکثر لوگ نہیں جاری اللہ کو کون ہے وہ و اور وہی موت دیتا ہے وہ علیہ ہے اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا یا یاس اے لوگو یا یاس یعنی اے لوگو کجا اتم مو ایزا کجا ربکم مو ٹھیک ہے کہ تمہاری تحقیق تمہارے پاس یعنی تمہارے پاس آ گئی ہے ہاں فیصلے سے مراد کیا ہے فیصلے سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے نا فیصلہ یہ ہے نا اللہ ان نواد اللہ ففٹی فور جو آ رہی ہے نا ٹھیک ہے وہ کُھولیا بین بالکش ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا یعنی کیا مطلب کہ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال جب تولے جائیں گے اور جب نامہ اعمال کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا نا جب بھی پہلے سنا جاتا ہے اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ سنا جائے گا اور پھر ان کو جو دیا جائے گا بالکل انصاف ہوگا ایک ایک گناہ کا بدلے کے اندر بھی ظلم نہیں آئے گا ظلم نہیں آئے گا اس سے مراد یہ فیصلہ ان کے درمیان کیسا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا کا پورا فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے یہ سمجھ آ گئی آگے چلیے یا اے لوگو کجا اب کم مو میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے کجا اب کم میں روبکم تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو پرو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے مول عزا تم میں روبی یعنی نصیحت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ شفا فدور و شفا الما فدور اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے وہ ہدوں رحمت للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے یعنی قرآن پاک کیا ہے نصیحت ہے پروردگار کی طرف سے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے کن کے لیے مومنین کے لیے یعنی یہ رحمت کا سامان ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا تو آگے سنیے کل بفض اللہ کل بفض اللہ رحمت ہی کل آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہو بفضل اللہ و برحمتی ٹھیک ہے نا بفضل اللہ و برحمتی یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ کیوں ہوا اللہ تعالی کے فضل اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے دیکھیں نا اللہ پاک نے قرآن پاک کو ہمارے لیے یعنی ہمارے اوپر نازل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تو ہمارے لیے کیا ہے یہ ہدایت ہے رحمت ہے شفا ہے یہ سب کا سب کس نے کیا ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کے طور پر ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ذریعے سے یہ سب کچھ نازل فرما دیا ہم نے اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی تھی کچھ نہیں کیا تھا اللہ نے پھر بھی کیا کیا یہ سب کچھ ہمیں دے دیا بغیر مانگے دے دیا تو جب اللہ نے بغیر مانگے دے دیا تو یہ کیا ہے اللہ کا فضل ہے رحمت ہے تو کیا کرنا چاہیے جب اللہ کا فضل ملے اللہ کا انعام ملے فبیزالی کا فل فبیزالی اسی وجہ سے اسی وجہ سے فل یافو ٹھیک ہے فل یافراہ تو انہیں خوش ہونا چاہیے فل فلیفراہو انہیں خوش ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہوا خیر مما یجماون ہوا یہ بہتر ہے یہ اس بہتر ہے سب سے بہتر ہے مما یجماون جس سے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں دنیا کی دولتیں جمع کرتے ہیں دنیا کا نام چاہتے ہیں یہ سب کچھ اس سے بہتر ہے یہ قرآن پاک ہدایت ہے جس سے آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی ہیں اس ہدایت پر عمل کریں گے تو یہ کیا ہے یہ بہتر ہے سب کچھ ان چیزوں سے جو دنیا والے جمع کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا یعنی قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے دنیا کی ساری دولتیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اس کی کیا کرنا چاہیے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے کل ارائی تم ماں صلی اللہ لکم مرسکم کل ارائی تم کہو ارائی تم بتاؤ کل ارائی تم یعنی بتاؤ ٹھیک ہے نا کہو یعنی یہ کہا جا رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کل آپ کہہ دیجئے ارائی تم یہ بتاؤ یہ بھلا یہ تو بتاؤ ماں انزل اللہ لکم مرسکن فجال تم مینو حرامن و حلالا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا ما انزل اللہ لکم من رزقن کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے رزق نازل کیا تھا فجال تم مینو حرامن و حلالا تم اس میں کیا کر دیتے ہو تم اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ چیزوں کو تو حلال کر دیتے ہو اور کچھ کو حرام کر دیتے ہو ٹھیک ہے نا یعنی اپنی مرضی سے حلال اور حرام قرار دے دیتے ہو تو کل کل آپ کیا ہے کہ ان سے پوچھو کل یعنی یہاں پہ کیا ترجمہ پوچھے یعنی ان سے پوچھو اللہ اللہ اصل میں کیا تھا اللہ تھا اصل میں کیا تھا اللہ اللہ حمزہ حمزہ تھا حمزہ استفام کیا اللہ نے تمہیں اس کی, کی کا جب اکٹھا ہو گیا یہ قانون لگا یہاں پر تو کیسے جائے گا اللہ کیا اللہ نے عظیم لقم تمہیں اجازت دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی عظیم کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی ام اللہ تفترون یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کر لو اور حرام کر لو اگر اللہ نے اجازت نہیں دی تو دوسرا سے کہتے جی حرام ہو گئی ہے یہ تو چیز حرام ہے ٹھیک ہے ایسے یہودی کیا کرتے تھے بنی اسرائیل والے بنی اسرائیل والے اپنی مرضی سے چیزوں کو کیا کر لیا کرتے تھے حرام کر لیا کرتے تھے بھائی یہ چیز کیا ہوگی حرام ہو گئی تو یہ کیا چیز ہے کہ ایک چیز حلال نہ ہو اس کو حرام کرنا یہ بھی خطرناک ایک چیز حلال کرنا یہ بھی خطرناک ایسے ہی جو آدمی بدت کا ارتکاب کرتا ہے بدت کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے گویا کے ناؤز بلّہ یہ شریعت کے مقابلے میں اپنی ایک بات لا رہا ہے کہ ایک چیز شریعت کا حصہ نہیں ہے لیکن کہتا ہے جی یہ بھی شریعت کا حصہ ہے بدت کا مطلب ہی کیا ہے کہ نئی چیز ایجاد کرنا جو شریعت میں نہ ہو اور السلام علیکم السلام آواز آگے جی آواز اوکے ہو گئی ہے تو بات چل رہی تھی کہ بدت کے متعلق بدت بھی کیا چیز ہے کہ ایک چیز دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنا ثواب سمجھ کے کرنا یہ ثواب ہمارے نہیں ہوتا کہ کس چیز میں ثواب ہے کس چیز میں ثواب نہیں وائس بریک ہو رہی ہے یہ اوکے ہے وائس بریک ہو رہی ہے اوکے ہو رہی ہے الفرقان بھائی وائس وائس دیکھیے اوکے اوکے ہے ٹھیک کیا چیز ہے کہ ایک چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر سکنا کہ جی جو کر گا سواب ملے گا جو نہیں کرے گا اس کو گناہ ہوگا یا اس کو ملامت کریں گے یہ کیا ہے کہ اپنی طرف سے ہی شریعت کی اضافہ کرنا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک وہ یہ اللہ پر بہتان ماننا ہے تو کل آر تم ترجمہ ہو چکا تھا نا ٹھیک ہے تن یف ترونا زن سے مراد زنی ہے ٹھیک ہے یف ترون یف ترون کیا آ گیا یعنی افطرا باندھنا جھوٹ باندھنا ٹھیک ہے نا اور قیامت سے مراد یہ سارا ترجمہ آسان ہے دیکھیے آگے وما ذن الزین ترون اللہ کبھی بوم القیاما ٹھیک ہے وما ذن الزین یس ٹھیک ہے یعنی ترون اللہ القیبہ ترجمہ پہلے یہ ہوگا یس طرونا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالی پر ٹھیک ہے نا الکا یعنی یہ کیا ہوگا ترون اللہ القیبا یعنی جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر وہ کیا ہوگا روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے روزے قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے وما زنو وما زن وما زنو کن لوگوں کا الزین وہ یفترون جو یعنی بہتان باندھتے ہیں اللہ پر بہتان یفترون اللہ الکلک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر یا یوں کہہ دیں جو بہتان باندھتے ہیں یعنی جو اختلاف کرتے ہیں جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر کس کے یوم یومیاما ان کا کیا گمان ہے قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے ان کا قیامت کے بارے میں ٹھیک ہے ان اللہ لذو فضل الناس ٹھیک ہے ان اللہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے لزو فضل اللہ فضل والا ہے الناس یعنی لوگوں پر اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے ولكن اکثرهم اکثرهم لا يشكرون لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو کیا ہے اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کا معاملہ کرنے والے ہیں پھر بھی انسان بڑا ناشکرا ہے انسان پھر بھی بڑا ناشکرا شکرا ہے کہ اللہ کا فضل کا کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ فضل ہوتا تو یہ اس کے شکر میں اور عبادت میں پڑتا لیکن اس کو فضل کے اوپر امید رکھ کے کہتا ہے اللہ معاف کر دیں گے گنا کرتے رہو گنا کرتے رہو اس لیے یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے اللہ معاف کر دیں گے اللہ بڑے غفور الرحیم ہے تو یہ کہنا کہ جی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے یہ اس وقت کہنا چاہیے یہ تھا کہ اگر گناہ ہو گیا گناہ ہو گیا نہ امیدی نہ رکھے نہ امیدی نہ رکھے کہے کہ یا اللہ آپ بر غفور رحیم ہے میں غلطی ہوگی مجھے اس پر ندامت ہے میں کرتا ہوں اس وقت لیکن ایک گنا کیا نہیں ہے اور آگے گنا کا ارادہ رکھتا ہے کہتا ہے یہ گنا کر لوں گا گنا کروں گا پور الرحیم ہے وہ معاف کر دیں گے اس لیے گناہ کرتے پھرو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ گنا کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی غفوریت کو دیکھ کر کہنا کہ اللہ غفور ہے اس کی کرتے پھر غلطی سے ندامت پیدا ہوئی تو یہ کہ انسان بالکل ہی ایسا ہو جائے کہ اجب گنجائش ہے ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے جی ہوگی سمجھ آ گئی آج ایک میرے خیال میں اس وجہ سے کہ نماز ہماری اب ہوگی آٹھ بجے تو ہمارا سبق سات دس سے سات پچپن تک کرے گا ٹھیک ہے جی سات دس سے سات پچپن تک سبق ہوا نماز کی چھٹی یعنی نماز کا ٹائم ہوگا اس کے بعد سب کے حوالے سے تو ٹائم پورا ہمارے لیے آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے جی آدھا گھنٹہ تھوڑا اس میں تو ہم تھوڑا